حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روز آپ جنگ سے لوٹے ہمیں منادی کرائی کہ کوئی شخص بنو قریضہ کے سوا کہیں اور نماز زہر ادا نہ کرے کچھ لوگوں کو وقت نکل جانے کا خوف محسوس ہوا تو انہوں نے بنو قریضہ پہنچنے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی جبکہ دوسروں نے کہا چاہے وقت ختم ہو جائے ہم وہی نماز پڑھیں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہا تو آپ نے فریقین میں سے کسی کو بھی ملامت نہ کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو دو